انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی اسی طرح وہی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف اور ہم نے وہی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف اور ہم نے داود علیہ السلام کو ضبور عطا فرمائی اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے اور موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا یعنی بات کی ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور بڑے باحکمت ہیں سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے انبیاء علیہ السلام کی تعداد ان کے درجات اور آسمانی کتابیں محمد بن کعب کو رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آیت یس کا اہل الکتاب سے عظیمن تک اتری اور یہودیوں کے برے اعمال کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کسی انسان پر اللہ نے کوئی اپنا کلام نازل نہیں فرمایا نہ موسیٰ علیہ السلام پر نہ عیسیٰ علیہ السلام پر نہ کسی اور نبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گوٹ لگائے بیٹھے تھے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اور فرمایا کسی پر بھی نہیں بس اللہ تعالیٰ نے آیت وما قدر اللہ حق قدر ہی نازل فرمائی لیکن یہ قول تعمل طلب ہے اس لیے کہ یہ آیت سورہ انعام میں ہے جو مکیہ ہے اور سورہ نساء کی مندرجہ والا آیت مدنیہ ہے جو ان کے رد میں ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ آسمان سے کوئی کتاب آپ اتار لائیں جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ موسا علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا پھر ان کے عیوب بیان فرمائے اور ان کی پہلی اور اب کی سیاہ کاریاں کھولیں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وہی نازل فرمائی ہے جس طرح اور انبیاء علیہم السلام کی طرف زبور اس کتاب کا نام ہے جو داود علیہ السلام پر اتری تھی ان انبیاء علیہم السلام کے قصے سورہ قصص کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاء اللہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس آیت یعنی مکی صورت کی آیت سے پہلے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہو چکا ہے اور بہت سو کا نہیں بھی ہوا جن انبیاء علیہم السلام کے نام قرآن کے لفظوں میں آ گئے ہیں یہ ہیں آدم ادریس نوح ہود صالح ابراہیم لوت اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف شعیب موسا ہارون یونس داود سلیمان الیسع زکریہ عیسیٰ یحییٰ اور بقول اکثر مفسرین ذوالکفل ایوب اور الیاس علیہم السلام اور ان سب کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا اسی وجہ سے انبیاء اور مرسلین کی تعداد میں اختلاف ہے لیکن اس باپ کی تمام احادیث ضعیف ہیں موسا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا پھر فرمایا موسا علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا یہ ان کی خاص صفت ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے ایک شخص ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص اس جملے کو یوں پڑھتا ہے وہ اللہ موسا تکلیمہ یعنی موسا علیہ السلام نے اللہ سے بات کی ہے اس پر آپ بہت بگڑے اور فرمایا یہ کسی کافر نے پڑھا ہوگا میں نے آمش سے آمش نے یحییٰ سے یحییٰ نے عبد الرحمن سے عبد الرحمن نے علی سے علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے وہ کلّہ تکلیمہ یعنی اللہ نے موسا علیہ السلام سے بات کی غرض اس شخص کے معنوی و لفظی تحریف پر آپ اس قدر ناراض ہوئے عجب یہ کوئی معتزلی ہو اس لیے کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا نہ کسی اور سے کسی معتزلی نے ایک بزرگ کے سامنے اس آیت کو اسی طرح پڑھا تو انہوں نے اسے برا کہہ کر فرمایا پھر اس آیت میں یہ بے ایمانی کیسے کرو گے جہاں فرمایا رَبُّهُ یعنی موسا علیہ السلام ہمارے وعدے پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ تعویل و تحریف نہ چلے گی ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ سیاہ چونٹی کا اندھیری رات میں کسی صاف پتھر پر چلنا بھی دیکھ لیتے تھے یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناس صحیح نہیں اور جو موقوفاً بقول ابو رضی اللہ عنہ ثابت ہو جائے تو بہت اچھی ہے امام طبرانی کی معجم الاوسط میں ہے کہ ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار باتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیں جو سب وصیتیں تھیں پھر تو لوگوں کا کلام موسیٰ علیہ السلام سے سنا نہیں جاتا تھا کیونکہ کانوں میں اللہ پاک کے کلام کی گونج تھی اس کی صنعت بھی ضعیف ہے پھر اس میں انقطاع بھی ہے ایک اثر ابن مردویہ وغیرہ میں ہے لیکن اس کی صنعت میں ایک راوی فضل الرقاشی سخت ضعیف ہیں کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب موسا علیہ السلام سے کلام کیا تمام زبانوں سے سوا اپنے کلام کے تو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ آپ کا کلام ہے فرمایا نہیں اور نہ تو میرے کلام کی استقامت کر سکتے ہو موسا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب آپ کی مخلوق میں سے کسی کا کلام آپ کے کلام کے مشابہ ہے فرمایا نہیں سوائے سخت تر کڑاکے کے یہ روایت بھی موقوف ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کام رحمہ اللہ اگلی کتابوں سے روایت کیا کرتے تھے جن میں بنی اسرائیل کی حکایتیں ہر طرح کی صحیح اور غیر صحیح ہوتی ہیں رسول ہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اللہ کی رضامندی کے متلاشیوں کو جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور اللہ کے فرمان کا خلاف کرنے والوں اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو عذاب و سزا سے ڈراتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں جو نازل فرمائی ہیں اور اپنے رسول جو بھیجے ہیں اور ان سے اپنی مرضی نامرضی جو معلوم کرائی ہے یہ اس لیے کہ کسی کو کوئی حجت یا کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے جیسے اور آیت میں ہے ولو ان بعذاب من قبل یعنی اگر ہم انہیں اس سے پہلے ہی اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجے جو ہم ان کی باتیں مانتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے اس جیسی یہ آیت بھی ہے جس میں فرمان ہے تُصِيبَهُمْ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو حرام کیا ہے خواہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ اور ایسا بھی کوئی نہیں جسے بنسبت اللہ تعالیٰ کے مدح زیادہ پسند ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی مدح یعنی تعریف آپ کی ہے اور کوئی ایسا نہیں جسے اللہ سے زیادہ عذر پسند ہو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ نے رسول بھیجے اور کتابیں اتاری